خدا کے دین کے لیے یہ صرف روش چل پڑے خدا کے دین کے لیے یہ صرف روش چل پڑے سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی سبھی لنا الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا لونا سبھی لونا الجی ہاتھ جی ہاتھ الجی ہاں دول یہ دشمنوں کی گردنے اڑانے آج چل پڑے کسی میں اتنا دم کہاں کہ ان کے آگے ڈٹ سکے یہ دشمنوں پڑے کسی میں اتنا دم کہاں کے ان کے آگے ڈٹ سکے کسی میں اتنا دم کہاں کے ان کے آگے ڈٹ سکے نبی کے جان سار ہیں یہ خالد ہے سبھی ہیں سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا الجہاد ہاں الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد ہاں الجی ہاں قدم بڑھائیں گے کہ موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے اس طرح سے اب قدم بڑھائیں گے کہ موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے کہ موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے راہ پر خطر سہی مگر نہ خوف ڈر کوئی سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لونا الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد ادو کی صف پہ بن کے شیر آج تم جھپا خدا کی نصرتیں تمہارے ساتھ ہیں مجاہدوں ادو سب پہ بن کے شیر آج تم جھپٹ پڑو خدا کی نصرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدوں خدا کی نصرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدوں ساتھیو اے دین کے سپاہیوں سبیلنا سبیلنا سبھی لونا الجی الجہاد دھول الجہاد الجی الجہاد دھول عظیمتوں کا کاروا غازی غازیان سب شکن محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن عظیمتوں کا کارواں غازی غازیان سب شکن محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن کبھی نہ رکنے پائیں گے کبھی نہ جھکنے گے سبھی لنا گلونا سب سبھی لنا سبھی لنا سبيلنا الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد خدا کے دین کے لیے خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے سبھی لونا سبھی سبيلنا الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد